من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في في أول كلامنا كلامنا كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد أوسط آخر معزز اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ صلاح وسلام کے پتلے میں جب روح کو ڈالا تو کہا کہاسک اللہ جدو فس جدو اللہ ابلیس سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے اور فرشتوں نے سجدہ کر بھی لیا مگر ابلیس کبر میں مبتلا ہو گیا گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا ابا وستقبر وکان امین مین گھمن گھمنڈ کیا انکار کیا اور اللہ تعالی کے انکار کرنے والوں میں اس کا شمار ہو گیا اور اس انکار پر اس نے دلیل بھی دی خلق تنی مناری و خلقت من تین پیدا تو اللہ آپ ہی نے کیا مجھے بھی آدم کو بھی مجھے آنکھ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا آنکھ نیچے روشن کی جائے اوپر کی طرف جاتی ہے مٹی کو اوپر بھی رکھا جائے ہوا کے ایک جھونکے سے نیچے آ جاتی ہے آگ کا مقام اونچا ہے اور مٹی کا مقام نیچا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونچے مقام نیچے مقام والے کو سجدہ کرے اللہ تعالی نے کہا بہت عقل آ گئی ہے آپ نکلیے فخرج فن کا رجیم نکل جائیے آپ راندے دربار کر دیا نکال دیا شیطان بڑا ایار تھا بڑا چالاک تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو وہ پہچانتا تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اللہ ہی ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جاؤں گا ضرور لیکن میری کچھ حاجتیں ہیں میرے کچھ تقاضے ہیں اللہ نے کہا کہ بتائیے کہا کہ قیامت تک مجھے مہلت دی جائے میری نسل کو میری ضروریت کو باقی رکھا جائے اور دوسری بات یہ کہی اس نے کہ اس انسان کی طرف سے مجھے قرب خداوندی سے دور کر دیا گیا اور میرے گلے میں لانت کے توق کو ڈالا گیا انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں بھون رہا ہوں میں اس کو اور اس کی ضروریت کو نہیں چھوڑوں گا قیامت تک نسل انسانی کو میں گمراہ کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ہم نے تمہاری اس فرمائش کو بھی قبول کر لیا لیکن ہمارے بندوں پر جو خاص ہمارے مقرب ہیں ان پر تمہاری بس نہیں چلے گی وہ تمہارے حملے کا شکار نہیں ہوں گے سازش کے شکار نہیں ہوں گے شیطان اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور دنیا میں حزب وعدہ دنیا میں کیا وہیں عالم میں جنت میں حضرت حبا علیہ سلاط وسلام کے قریب گیا اور آدم علیہ سلاط وسلام اور ان کو جنت سے نکالنے کی اس نے تدبیر ان کے سامنے رکھی اور وہ تدبیر کارگر ہو گئی اور اللہ کو یہ دنیا بنانا تھا بسانا تھا اور حضرت آدم اور حضرت ہوا اس دنیا میں تشریف لے آئے توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہوا اور شیطان اپنے وعدے کو فراموش نہیں کیا تھا اسی وقت سے اس نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا راہ راست سے ہٹانا اس نے شروع کر دیا چنانچہ قابیل کے دل میں بات ڈالی حسد کو پیدا کیا اور بخش کو پیدا کیا کینے کو پیدا کیا اور دنیا کا پہلا قتل اور دنیا کا پہلا فتنہ اور دنیا کا پہلا فساد قابیل کے ہاتھوں سرزد ہو گیا اور شیطان حزب وعدہ برابر اس وقت سے لے کر آج تک اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے ایک وعدہ ہم سے بھی لیا گیا تھا وہ ہم اور وعدہ لیا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا تمہارا مسجود نہیں ہوں کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں کیا میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں کہیں بھول تو نہیں جاؤ گے دنیا میں تو کہا بلا ورب کیوں نہیں آپ ہمارے پالنہار ہیں ہماری زندگی اور موت کے مالک ہیں آپ واحد ہیں یکتا ہیں آپ قادر مطلق ہیں ہم نے وعدہ کیا ہم نے وعدے کو بھلا دیا اور شیطان اپنے وعدے پر برابر قائم ہے اور برابر جس طریقے سے جیسے سے وہ چاہتا ہے مسلسل انسانوں پر حملہ کر رہا ہے کہیں بت پرستی پر لگوا دیا کہیں شرک میں لگوا دیا کہیں چندرما کی پوجا میں لگوا دیا کہیں سوریا دیوتا کو بنا کر اس کی پوجا میں لگوا دیا کہیں دھرتی کی پوجا میں لگا دیا کہیں آنکھ کی پوجا میں لگا دیا اب بچے کچے تھے مسلمان جو اللہ کو ماننے والے تھے قرآن کو ماننے والے تھے توحید کو ماننے والے تھے رسالت کو ماننے والے تھے آخرت کو ماننے والے تھے اب ان پر ان کا بس چلنا بڑا مشکل تھا شیطان بازاروں میں داخل ہو گیا شیطان پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا شیطان شاپنگ مال میں داخل ہو گیا شیطان شادی خانوں میں داخل ہو گیا آپ جانتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شیطان کو اگر چھڑ ہے شیطان اگر بھاگتا ہے تو ایک چیز سے بھاگتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور شیطان کو ہوتا ہی نہیں اذان دی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے معذن جب اذان دیتا ہے شیطان ری خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اپنی ہوا کو خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے انسان ہوا اس وقت خارج کرتا ہے جب بدہواس ہوتا ہے ایسی خبر سنتا ہے اچانک ایسی بات سامنے آتی ہے جو اس کو برداشت نہیں یا جو اس کو توقع کے خلاف ہوتی ہے تو شیطان اور اذان یہ دونوں چیزیں نہیں جم سکتی اذان میں توحید کی بات ہے اذان میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے اذان میں اللہ کے گھر کی دعوت ہے اذان میں دنیا کی بربادی کا قصیدہ ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہوتی ہے تو کتے رونے لگتے ہیں اور بھوکنے لگتے ہیں اور آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان جب بدک کر بھاگتا ہے انسان کو تو نظر نہیں آتا یہ جانور شیطان کو دیکھ لیتے ہیں یہ کتا دیکھ لیتا ہے یہ گدھا دیکھ لیتا ہے یہ چرنگ پرنگ دیکھ لیتے ہیں اب یہ بھاگنے میں کبھی کتے کے دم پر پیر رکھو رکھ دیا کبھی اس کے پیٹ پر رکھ دیا اب یہ سو رہا تھا اچانک جگہ کہ دیکھا کہ شیطان بدہواس ہو کر بھاگ رہا ہے تو یہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے اور یہ بھی بھوکنا شروع کر دیتا ہے اور جب مسلمان یہ کہہ کر مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ لی اباب رحمتک اے اللہ اب میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اب شیطان یا نہیں آ سکتا تو چنانچہ شیطان کے شر سے وہ یہاں محفوظ ہو جاتا ہے بازاروں میں گمراہ کرنا اور پارکوں میں گمراہ کرنا شادی خانوں میں گمراہ کرنا اور گھروں میں بلڈنگوں میں گمراہ کرنا کوئی اس کے لیے پابندی نہیں تھی لیکن اذان ایک ایسی چیز تھی کہ شیطان کا ٹور یہاں کام نہیں کرتا تھا شیطان کا پنجا یا نہیں پہنچا پہنچتا تھا اسی لیے رضا خانیوں نے ایک بات کہہ دی کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان دینی چاہیے کیوں اس لیے کہ جب سوال و جواب ہوتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں من ربو کا وبا دینوں کا ومن من رجول انبو تو شیطان آ کر اس کو خلل ڈالتا ہے تو انہوں نے ایک مسئلہ گھڑ لیا اور کہا کہ اب شیطان کے گمراہ کرنے کا وقت ہے اذان دو تو شیطان بھاگ جائے گا امام احمد رضا خان سے پہلے مسلمان مدفون ہوتے تھے مسلمان مرتے تھے صحابہ کرام دنیا سے پردہ فرمائے انبیاء دنیا سے پردہ فرمائے شہداء دنیا سے پردہ فرمائے اولیاء دنیا سے پردہ فرمائے لیکن احمد رضا خان کے ذہن میں جو بات آئی کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی اس کی ایک اختراع تھی اس کی ایک ایجاد تھی اس کی ایک بدت تھی جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ قبر کے اوپر اذان دینا سب سے پہلے احمد رضا خان نے شروع کیا تھا اس سے پہلے دنیا میں کسی نے قبر پر اذان نہیں دی بطور علاج کے کوئی گھر کے چار کونوں میں دے لیتا ہے کوئی بچے کے کان میں اذان پڑھ دیتا ہے یہ بطور علاج کے تھا لیکن بطور عمل کے اور بطور شریعت کے تدفین کے بعد اذان کا دینا بہرحال وہ بدت ہے دوسری بات ہے اور وہ قرآن و حدیث کے نقطۂ نظر کے خلاف ہے دوسری بات ہے لیکن مانتا وہ یہ بھی ہے کہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے شیطان اور اذان جمع نہیں ہو سکتے جس طریقے سے ہر موبائل کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور اس دائرے سے آدمی جب باہر چلا جاتا ہے تو وہ موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے شیطان کا ایک تخت سمندر پر بچھا ہوا ہے اور اس کا امیر وہاں پر بیٹھ کر اپنا جال پھیلایا ہوا ہے لیکن اس جال کی اس نیٹور کی اور اس ٹور کی ایک لمٹ ہے ہر جگہ پر اس کا نیٹور اور اس کا ٹور کام نہیں کرتا تو چنانچہ اب شیطان نے ایک چال چلی جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی صورت نمبر ایک سو چودہ جو بڑے کو چھوٹے کو مرد کو عورت کو عالم کو جاہل کو میرے خیال میں جو مسلمان نام کا آدمی ہوگا اس کو یہ صورت یاد ہوگی اعوذ برب الناس ملک الہ من شر الوسواس الناس اللہ الجنة والناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن کے پڑھنے والے آپ رب کی پناہ میں آ جائیے جو لوگوں کا پالن ہار ہے اعوذ برب الناس ملک جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو لوگوں کا پروردگار ہے کس کن چیزوں سے پناہ مانگنا ہے من شرری وسواس خناس وہ خناس خناس کس کو کہتے ہیں خناس شیطان ہے شیطان من شر وسواس وسواس تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وسواس کے معنی وسوسے ڈالنے والا جس کو آگے کہا گیا اللہ یو وسوی بھی سوفی سدور انداز یہ دروازہ بند کر دیجئے اللہ یو وسوی بھی سوفی سدور انداز جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اب شیطان تو کبھی وسوسہ نہیں ڈالتا شیطان آ کر نہیں کہتا کہ بھئی آٹھ رکعت تراوی ہے یا بیس رکعت تراوی ہے ایک ہاتھ سے ملنا ہے دو ہاتھ سے ملنا ہے تو شیطان نے اپنا نیٹ ورک جہاں نہیں پہنچتا ہے شیطان کا کی جال جہاں تک نہیں جاتی ہے اور شیطان کی پہنچ جہاں تک نہیں ہوتی ہے تو انہی لوگوں میں سے انہی انسانوں میں سے شیطان نے اپنے نمائندے پیدا کر دیے اپنے ایجنٹ پیدا کر دیے یہ ایجنٹ جہاں شیطان اذان سے بھاگ جاتا ہے جہاں شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھاگ جاتا ہے جہاں شیطان لاہور سے بھاگ جاتا ہے جہاں شیطان کلام پاک کی تلاوت سے بھاگ جاتا ہے جہاں شیطان آیت الکرسی سے بھاگ جاتا ہے جہاں شیطان درود سے بھاگ جاتا ہے تو اب گمراہ کیسے کرے وہ نمازی کو کیسے گمراہ کرے مسجد والے کو کیسے گمراہ کرے مطاف میں حاجی کو کیسے گمراہ کرے صفا مروا کے درمیان کیسے گمراہ کرے تو شیطان نے انسان نے اپنے ایجنٹ پیدا کر دیے اپنے نمائندے پیدا کر دیے ان دونوں کا آپس میں اگریمنٹ ہو گیا ان دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا شیطان کا نام کیا ہے خناس اور شیطان نے جن لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنایا ان کا نام کیا ہے اناس یہ اناس ہیں وہ لوگ جو شیطان خناس کے ایجنٹ ہیں اور شیطان خناس کے نمائندے ہیں تو اس نے کہا میں نماز سے روکوں گا تو اناس نے کہا میں نماز پڑھوا کر خدا سے دور کروں گا اس نے کہا میں حد سے روکوں گا کون شیطان شیطان حد سے روکتا ہے شیطان نماز سے روکتا ہے شیطان وضو سے روکتا ہے شیطان غسل سے روکتا ہے شیطان روزے سے روکتا ہے شیطان تلاوت سے روکتا ہے بھائی آدمی کی نماز چھڑ گئی کہا کہ بھائی شیطان کے وسوسے میں آ گیا آدمی کی تلاوت چھٹ گئی کہتا ہے کہ شیطان کے وسوسے میں آ گیا یہ دونوں دوست ہیں خناس اور اناس خناس اور اناس یہ اناس کی جو پیدائش تھی اسی وقت ہو چکی تھی لیکن ان کی شکلیں الگ تھی وہ ابو جہل کی شکل تھی وہ ابو لہب کی شکل تھی وہ ادبا کی شکل تھی وہ شیوا کی شکل تھی وہ عبداللہ ابن سبا کی شکل تھی وہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی شکل تھی اور وہ شکل تھی کہ جب کوئی آدمی مکہ مکرمہ آتا آخا کا قرآن سننے چاہتا تو کہتے نانا آپ ان کا کلام مت سنیے گا آپ ان کے قریب مت جائیے گا جو ان کا کلام سنتا ہے اور جو ان کے قریب جاتا ہے اس کا جادو اثر کر جاتا ہے یہ لوگ اناس تھے یہ اناس تھے تبھی تو یہ سورت نازل ہوئی سورہ ناس ناس کے معنی لوگ کے فلک کے معنی پھوکنے کے لہب کے معنی بھڑکتے شعلے کے اخلاص کے معنی خلوص کے ہر سورت کا ایک نام ہے اس کا ایک معنی ہے سورہ فاتحہ کے معنی ابتدا کے کلام پاک کھولیں گے ابتدا کے اندر سور فاتحہ ملے گا بکرا کے معنی گائے کے اس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے نہل کے معنی شہد کی مکھی کے شہد کے مکھی کا تذکرہ ہے بنو اسرائیل سورہ اسرائیل بنو اسرائیل کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے تو ہر سورت کا ایک نام ہے سور مریم ہے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو سورہ ناس یہ پیپل پبلک اور لوگ یہ کیا ہے یہ تھے تبھی تو یہ صورت نازل ہوئی اور ان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا اور ان کی خاص صفت بیان کی گئی کیا صفت بیان کی گئی السو فی سدور اناس یہ بات قرآن کی ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نہیں ہے یہ بات کسی امام کی نہیں ہے یہ کسی مشتحد کی نہیں ہے یہ کسی مقلد کی نہیں ہے اللہ نے یہ بات جبرائیل کو دی جبرائیل امین نے آقا کو دی آقا نے صحابہ کو دیا صحابہ کرام نے تعلیم کو الدی یو فی سدور اناس کہ یہ وہ لوگ ہیں کیا کام کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں خناس شیطان اناس اس کے ایجنٹ خناس کا کام عبادتوں سے روکنا اناس کا کام عبادتوں کو ضائع کرنا خناس کا کام عبادت سے روکنا ارے حج کو کیوں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے ابھی بیٹی کی شادی کرنا ہے ابھی مقدمے سے نمٹنا ہے ارے داڑھی کیوں نہیں رکھنا جب حج کو جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا اس کے باپ نے اس کے اوپر وہی کی تھی ایگریمنٹ کیا تھا کہ حج کو جانے سے پہلے تیری موت نہیں آئے گی مسجد کے نکلنے کے بعد موت نہیں آ سکتی سڑک پار کرتے ہوئے یہ کون کرتا ہے یہ شیطان ہے جو داڑھی سے روکتا ہے یہ شیطان ہے ابھی بھائی میں چلا جاؤں گا میرا کام والا بد بے ایمان ہے نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے یہ کون کیا یہ خناس نے کیا ارے روزہ رکھو مجھے دمے کی بیماری ہے صاحب مجھے نزلے کی بیماری ہے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں میں بی پی کا پیشنٹ ہوں اور شریعت کے اندر آسانی ہے شریعت کے اندر یہ کس نے کام کیا خناس نے کام کیا خناس اور یہ اناس جو ڈیڑھ سو سال پہلے ملک وکٹوریا کے رحم سے پیدا ہوئے ملک وکٹوریا کے نطفے سے نسل سے پیدا ہوئے یہ انا سے ان دونوں کے اندر ایک میٹ بند کر دیجئے بھائی دروازہ دروازہ بند کر دیجئے یہ اناس اور خناس ان دونوں کا معاہدہ ہوا ان دونوں کا اگریمنٹ ہوا اس اگریمنٹ کے اندر یہ ہوا کہ ان دونوں نے کام کو بانٹ لیا کام کو تقسیم کر لیا خناس نے کہا کہ میری مسجد میں نہیں چلتی آ سکتا ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کہیں بھاگ گیا آنا بھی چاہا اقامت کہیں بھاگ گیا تدبیر تحریمہ کہیں بھاگ گیا پھر آنا بھی چاہا رکو میں گئے بھاگ گیا کتنی مرتبہ ری خارج کرے گا مر جائے گا تو خناس اور اناس نے تقسیم کر لیا کام کو اس نے کہا تم کام کو روکتے رہو عبادت سے روکتے رہو اناس نے کہا کہ ہم عبادت کروائیں گے لیکن وہ عبادت ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ عبادت ان کے منہ پر مار دیں گے کیا کیا کہا کہ ہمارا کام ہے نماز کو روکنا ٹھیک ہے جتنا ہو سکے تم روکو بچے کچے لوگ آ جائیں گے مسجد کے اندر ہم پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے حنفی کہا کہ محمدی نہیں ہو تم تم احمدی نہیں ہو تم قرآن نہیں پڑھتے تم حدیث نہیں پڑھتے بے چارہ تیس سال تک بے نمازی تھا جماعت میں گیا نمازی ہو گیا کسی عالم کی مجلس میں گیا نمازی ہو گیا کسی خانخواہ میں گیا نمازی ہو گیا جب بے نمازی تھا تیس سال تک نہ خناس نے پھن مارا نہ اناس اس کے پاس گیا جب خناس روکتا رہا کوئی نہیں گیا اناس اس کے پاس آیا نہیں اور جب مسجد کے اندر آ گیا تو یہ اناس کہنے لگا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے بیس روایتیں ہمارے پاس ہیں گدھے کی طرح کتے کی طرح بھونکتے کیوں نہیں دیکھو آمین بل زہر ہے آمین بسر سر ہے سر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی گنگنائے اپنے ہوٹوں کو ہلائے اس کے مراتب فقہائے کرام نے بیان کیے ہیں کہ آہستہ کے مراتب کیا ہیں اور جہر کے مراتب کیا ہیں جہر کا آخری جو مرتبہ ہے کہ کم سے کم پاس والے کو سنائی دے آمین ہم نے کہہ دیا اور سمی اللہ علیہ حمیدہ کہا لفظ نکل گیا ربنا بنا الحمد یہ نکل گیا کتنا تو اب انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں گونجتی تھی مسجد نبی گونجنے کے لیے گمت چاہیے گونجنے کے لیے مولڈنگ کی مسجد چاہیے پختی عمارت چاہیے جھوپڑی کے اندر آواز گونجے گی مصنوعی حدیثیں بنائی اور جعلی روایتوں کو گھڑا اور گھڑ کر خناس کی پہنچ جہاں نہیں ہوتی تھی وہاں پر آ گیا اور آ کر کہنے لگا جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے دیکھ آمین زور سے نہیں کہا تیری نماز نہیں ہوئی دین نہیں کہا دم نہیں ہلایا تیری نماز نہیں ہوئی ٹانگڑیاں کو نہیں تیری نماز نہیں ہوئی اور پاؤں کو پہ نہیں ملایا تیری نماز نہیں ہوئی اور تو نے اس طریقے سے امام کے پیچھے آمین کو کہا نہیں سورہ فاتحہ پڑھا پڑا نہیں بے چارہ وہ خناس کے وسوسے سے بچا خناس کے شر سے بچا اناس کو یہ لوگوں نے خناس نے پیدا کیا اب یہاں یہ وساوس پیدا کرتے رہتے ہیں وساوس پیدا کرتے رہتے ہیں اب بے چارہ نماز میں کھڑ رہا ہے نہ اس کو تہارت کا طریقہ معلوم ہے نہ ڈھیلا لینے کا طریقہ معلوم ہے کم سے کم نماز تو پڑھ رہا ہے آج نہیں کل اس کی نماز شروع ہو جائے گی خناس نے کہا کہ میں تیری نماز کو ایسا بناؤں گا نہ زمین کی رہے گی نہ آسمان کی رہے گی پہلی رکعت میں سوچتا رہا آمین کیسے کہوں دوسری رکعت میں سوچتا رہا رفع دین کروں نہ کروں تیسری رکعت میں سوچتا رہا میری نماز محمدی ہے احمدی ہے حنفی ہے مالکی ہے جب قرآن ایک ہے جب حدیث ایک ہے یہ چار بت کہاں سے پیدا ہو گئے یہ کس نے کام کیا کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن عمل کے ذخیرے کے ساتھ آئیں گے اور سمجھیں گے ہمارے پاس حج ہے ہمارے پاس روزہ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ ہے ہمارے پاس نماز ہے ہمارے پاس تحجد ہے ہمارے پاس تراوی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا منصورہ ہو جائے گا جیسے کوئی چیز ہوا میں تنکا اڑ رہی ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں خناس نے کہا کہا عمل کرنے نہیں دیں گے اناس نے کہا وہ عمل کروائیں گے بیٹے کہ نہ زمین کا رہے گا نہ آسمان کا رہے گا خناس نے کہا کہ بیٹے تو زنا کر فواہش کے اڈے پر آ تو غیر عورت کے پاس جا عشق کر معاشا کر بدکاری کر حرام کے نطفے سے حرام کی نسل پیدا کر تو اناس نے کہا ہم کو تو ہمارے بہت سارے لوگ اسے نہیں مانیں گے وہ داڑھی رکھ کر کیسے جائیں گے زنا کے اڈے پر وہ نماز کا گٹا لگا کر بدکاری کی بدکار عورت کے پاس کیسے جائیں گے تو اناس نے کہا ٹھیک ہے ہم تیرے متوے ہیں ہم نے تیرے ساتھ معاہدہ کیا ہے ہم تیرے نقش قدم پر چلیں گے اس نے کہا ایک مجلس میں تین طلاق دو آخا نے سوا لاکھ صحابہ نے فرمایا قرآن نے کہا حدیث نے کہا چار اماموں نے کہا مشرق مغرب اور شمال جنوب اور زمین و آسمان کے علماء نے کہا قرآن نے کہا ایک ایک ہوتا ہے دو دو ہوتے ہیں تین تین ہوتا ہے ایک روپیہ دو روپیہ تین روپیہ first floor second floor third floor دنیا میں کوئی ایسا میتھمیٹکس پیدا نہیں ہوا کوئی ایسا اکاؤنٹ سیکشن پیدا نہیں ہوا جو چار کو ایک کہے ایک کو چار کہے تین کو ایک کہے ایک کو تین کہے یہ انداز جو خناس کی اولاد تھی اور خناس کے ایجنٹ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے یہ نقطۂ نظر پیش کیا کہ عورتوں کو تین طلاق دو قرآن کہتا ہے کہ یہ حرام ہو گئی ہے اب اگر اولاد پیدا ہوگی رنڈی کی اولاد پیدا پیدا ہوگی زنا کی اولاد پیدا ہوگی ملکہ وکٹوریا کی اولاد پیدا ہوگی خناس نے کہا زنا کے اڈوں کو جاؤ خناس نے کہا عشق و معاشقہ کرو خناس نے کہا کوٹ میارج کرو اناس نے کہا نہ بابا اتنی لمبی داڑھی جو ناک کے نیچے تک جا رہی ہے یہ رکھ کر کیسے جائیں گے ہاں ہم بھی جو ہے حرام کے نطفہ پیدا کریں گے حرام کے نطفے سے حرام کی نسل پیدا کریں گے ملکہ وکٹوریا کی نسل کو آگے بڑھائیں گے لیکن لیبل کیا لگائیں گے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین طلاق نہیں ہوتی حدیث نے کہا سلاسن ہن جدن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سچ بھی سچ ہے اور جن کا مذاق بھی مذاق ہے کہا کہ طلاق اور اطاق اور نکاح کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے اور غلام آزاد بھی ہو جاتا ہے اور طلاق بھی ہو جاتا ہے تمام صحابہ کرام میں ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو تین طلاق کو ایک ماننے والا ہو تمام تابعین میں ایک ایسا نہیں تھا جو تین طلاق کو ایک ماننے والا ہو ان ملک وکٹوریا کے اناس نے جو خناس کے نقش قدم پر چلنا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں تین طلاق ایک طلاق ہے اب بغیر حلالہ کے اس عورت کو رکھ کر اور ایک درجن پر بچے پیدا کیا کہا کہ دیکھو جب سمندر میں ملیں گے جب ان کا امیر تخت بچھا کر بیٹھا ہوا ہوگا کہیں گے دیکھو تم حرام کے اڈے پر لے کر گئے تم طوائف کے اڈے پر لے کر گئے تم زنا کے اڈے پر لے کر گئے اور ہم نے بغیر حلالہ کے مسلمانوں کے نام پر اہل حدیث کے نام پر اہل خبیص کے نام پر ہم نے ان کے نطفوں سے اور ان کے رحموں سے ہم نے حرام کے بچے پیدا کیے شاید قناس نے کہا اچھا صاحب تم نے یہ کمال کر دیا رمضان میں کتنے لوگوں کو ہم روزے سے روکتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں صاحب کہ یہ فلاں آدمی روزہ رکھتا ہے اور فلاں آدمی روزہ رکھتا ہے ٹھیک ہے انا صاحب کہ ہم ابھی پیچھے نہیں ہیں تمہارے سے دیکھو دنیا کی جتنی یہ انگریزوں کی مسجدیں ہیں ملک وکٹوریا کی نسلوں کی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کا جو اوقات الصلاح ہے ٹائم ٹیبل ہے ابھی ہم زہر کا کھانا کھا کر فارغ نہیں ہوتے یہ اثر کی اذان دے دیتے ہیں یہ نرالے انگریز ہیں نرالی شریعت ہے نرالا قانون ہے ان کے یہاں وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ملتی جو حدیث میں نہیں ملتی ان کا جو اوقات الصلاح کا چارٹ ہے تو اناس نے خناس سے کہا خناس تو کھلا کر پلا کر لوگوں کو روزے سے دور کرتا ہے تو داڑیاں مڑوا کر روزے سے دور کرتا ہے تو سنیما دکھوا کر روزے سے دور کرتا ہے اور تو بدکاری کروا کر روزے سے دور کرتا ہے تو انداز غیر مخلف اہل خبیص نے کہا کہ ہم تیرے سے کم تھوڑی نہ ہیں بلکہ ہمیں اوارڈ دینا چاہیے ہمیں میڈل دینا چاہیے تو کھلا پلا کر روزے سے دور رکھا ہم بھوکے رکھوا کر ہم پیاسے کر رکھوا کر ہم فاخے کروا کر ہم جوڑوں سے دور رکھوا کر ہم ان کے روزے تو توڑتے ہیں کہاں کیسے کہاں کہ پانچ منٹ پہلے ہماری مسجدوں میں افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے ان کی مسجدوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ پہلے ہو جاتا ہے اب بتلائیے کہ ساڑھے چھ بجے افطاری کا وقت ہے پوری دنیا کے علماء سے پوچھو کہ اگر پانچ منٹ پہلے کسی نے افطاری کر لی روزے کی قضا لازم ہے یا نہیں ہے اور جان بوجھ کر کیا تو روزے کا کفارہ بھی مزید دینا پڑے گا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقدر میں رکھا نہ تمہاری نصیب میں روزہ ہے نہ تمہاری نصیب کے اندر نماز ہے خناس جو کام کر رہا ہے اناس وہی کام شریعت کے لیول سے حدیث حدیث کے لیبل سے عدم تخلیق کے لیبل سے قرآن و سنت کے لیبل سے وہی کام کر رہا ہے نے کہا ہم نماز سے روک رہے ہیں اناس نے کہا تم روک کر کیا کر رہے ہو دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا قد المؤمنون فی خاشعون کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خزو کرنے والے ہیں تو کہا کہ وہ نماز جس میں سکون ہو جس میں اطمینان ہو جس میں راحت ہو اور جس کے اندر حرکتیں زیادہ نہ ہو وہ نماز اللہ کو مقبول ہے تو اناس نے کہا اے خناس ہم تیرے سے پیچھے نہیں ہیں تو نے جتنا روکا تھا روکا لیکن جو آ گئے تو ہم نے کہا رفع دین کرو ہم نے کہا آمین بل جہر کرو ہم نے کہا کہ تم پاؤں کو چیرو ہم نے کہا امام کے پیچھے چیخو چلاؤ ان کی مسجدوں کے اندر جاؤ وہ شور وہ شغب لگتا ہے آمین ایسے لگتا ہے گویا یہودیوں کے گھر جو ہے گرجا گھر سے گھنٹہ جو ہے پھوٹ کر نکل رہا ہو اور کسی آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ آمین تو شوافے کے یہاں ہے اور یہ جو ہے رفا رفع دین ایم ثلاثہ کے یہاں ہے اور پھر یہ امام کے پیچھے قرآب کرنا ان تینوں اماموں کے یہاں ہے ایک بات یاد رکھو ایک بات یاد رکھو یہ کمینے یہ ملون یہ مردود یہ انگریز کی اولاد یہ اہل خبیص بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا کرتے ہیں کہ بھائی یہ احناف کی کٹ گئے ہیں حدیث سے اور قرآن سے دیکھو امام شافی کے یہاں رفع دین ہے دیکھو فلاں امام کے یہاں آمین بل جہر ہے دیکھو فلاں امام کے یہاں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے خواب کا دھوکہ دیتے ہیں شرط پھیلاتے ہیں دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ رفع دین جو کرتے ہیں شرارت کی بنیاد پر کرتے ہیں حدیث کی بنیاد پر نہیں کرتے ایم سلاسہ جو رفیدین کرتے ہیں وہ حدیث کے اشتہاد کی بنیاد پر کرتے ہیں آمین بل جہر جو تین اماموں کا یہاں ہے وہ حدیث کی تحقیق کی بنیاد پر ہے اور ان کے یہاں جو آمین ہے وہ شرارت کی بنیاد پر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ان کو آمین بل جہر ہونا تھا تو شوافے کے مسجد میں جاتے آمین بل جہر ہونا تھا اپنے انگریزوں اور ملک وکٹوریا کی مسجد میں جاتے لیکن وہاں جانے کے بجائے یہ شیعہ کی طرح تکیا کرتے ہیں شیعہ کی طرح اپنے مسلک پر پردہ ڈالتے ہیں کی مسجد میں آتے ہیں تاکہ کو گمراہ کرے جب کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے ولزالین امام آمین زور سے کہتا ہے یہ بھولے بھالے جو اس کے دوست ہیں کہتے ہیں بھائی تو آمین زور سے کیوں کہا اب جا کر وہ شرارت کرتا ہے کتابیں دکھاتا ہے نہ تو وہ کتاب پڑھنا جانتا ہے نہ تو وہ مجھ ہے نہ حدیث کی قسموں کو جانتا ہے تین اماموں نے جو آمین کو بل جہر نکالا وہ اشتہاد کی بنیاد پر نکالا وہ اخلاص کی بنیاد پر نکالا وہ تقوی کی بنیاد پر نکالا وہ خدا ترسی کی بنیاد پر نکالا ان تین اماموں نے کبھی پوری زندگی کے اندر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ڈاؤن نہیں کیا ان کا مذاق نہیں اڑایا اور ان کی نماز کو بیکار نہیں کہا ان کی نماز کو حنفی نماز اور اپنی نماز کو محمدی نماز نہیں کہا دیکھو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سفر کو جایا کرتے تھے جہاد کو جایا کرتے تھے تجارت کے سفر سے نکلا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کے سفر سے نکلا کرتے تھے خاص طور سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان کے مابت خانوں کو مت چھیڑو ان کی دیونوں کو مت چھیڑو ان کے کلیسا کو مت چھیڑو ان کے گرو نانک بھون کو مجھے چھیڑو والا تصب الدینہ دینا من دون اللہ فیصب اللہ بغیر علم ارے چھیڑنا تو دور کی بات ان کو گالی بھی نہ دو ان کو برا بلا بھی مت کہو یہ تعلیم تھی قرآن کی یہ تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں ایک عمل ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہو کہ فلاں کلیسا فلاں گرجا گھر ڈھا دو آپ نے یہ کہا ہو فلاں مندر کو ڈھا دو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ حکمت عملی سے جہاں جو کرنا تھا آپ علیہ السلاۃ وسلام کام وہ کیا کرتے تھے ضرور بت پرستی کو مٹانے آئے تھے جب مٹانے کا وقت آیا کعبہ سے تین سو ساٹھ بتوں کو نکالا جب کہنے کا وقت آیا تو بت کو یہوس کو لات کو کو گالی دی جب کرنا تھا تو کیا لیکن عام ماحول نہیں تھا کہ جا کر کسی مندر کو گرا دیں کسی گرجا گھر کو گرا دیں جہاں نے مندر کو ہاتھ نہیں لگایا گرجا گھر کو ہاتھ نہیں لگایا اور غیروں کے مابت خانے کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عیسائیوں کے گرجا گھر کے اندر پاک جگہ بنا کر آپ نے نماز کو وہاں پڑھا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرجا گھر کی جو کراہت تھی اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے پانی کو دم کر کے دیا اور جب صحابی نے کہا اس علاقے تک جاتے جاتے پانی سوکھ جائے گا تو آخا نے فرمایا مدو بلما کہ پانی کم ہونے کے بعد پانی کو زیادہ کیا کرو اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جو پانی دم کا دیا جاتا ہے اس میں مزید پانی ملا کر اضافہ کیا جاتا ہے جہاں آپ میں کیا آپ کو شرک سے تعلق تھا الحاظ بت پرستی سے تعلق تھا استغفر اللہ استخ اللہ کروڑوں مرتبہ کوئی آدمی جو ہے دنیا میں آ کر بھی یہ نہیں سوچ سکتا لیکن جب مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسجد زرار منافقوں نے بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد کی دیواریں اونچی ہونے سے پہلے اس مسجد کی چھت لگنے سے پہلے اس کا گمت بننے سے پہلے اس کا مینارہ بننے سے پہلے اس کو ڈھا دو اور جو ڈھائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ مقام دے گا مقام دے گا اے اللہ کے نبی آپ نے خانے کو برداشت کر لیا آپ نے گرجا گھر کو برداشت کر لیا آپ نے مندر کو برداشت کر لیا آپ نے کہا کہ غیروں کے بتوں کو گالیاں نہ دو یہاں تو انہوں نے مسجد ہی تو بنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے سنتوں سے پتا لگتا ہے کہ وہ بنانا تھا ان کی عبادت کی بنیاد پر اور اس کا بنانا تھا شرارت کی بنیاد پر تو انہوں نے جو رفع دین بنایا وہ شرارت کی بنیاد پر انہوں نے جو آمین بنایا وہ شرارت کی بنیاد پر تین امام یہ نہیں کہتے کہ حنفی کی نماز غلط ہے حنفی شافی کے پیچھے پڑتا ہے شافی حنفی کے پیچھے پڑتا ہے لیکن یہ حرامی یہ حرام الدہر ملک وکٹوریا کے بچے کہتے ہیں کہ ان مقلدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ خود فرقہ واریت کی دلیل ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دل کے اندر زہر رکھتے ہیں تو چنانچہ ان کا رفع دین کا مسئلہ ان کے آمین کا مسئلہ ان کے ٹانگیں چیرنے کا مسئلہ ان کے سینے پر ہاتھ بننے کا مسئلہ یہ اشتہار اور یہ تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہے کیا تحقیق کریں گے کبھی میں ایک سطر نہیں پڑھ سکتے حدیث کی ایک قسم کو نہیں جانتے حدیث کی گہرائی کو نہیں جانتے ترجمہ لے لیا کس کا صادق سیال کوٹی کے سلاط الرسول کا ترجمہ لے لیا عبد المتین جونا گڑی جو چار مینار کا امام تھا مر کر اللہ کو جواب دے رہا ہوگا حضرت مولانا مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب نے اس کی کتاب کا جواب لکھا جب وہ کتاب آئی تھی حدیث نماز یعنی وہ نماز جس کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے میں پڑھ رہا تھا مولوی کو جب اس کتاب کو دیکھا میرے اوسان خطا ہو گئے ہدایہ کے اندر ہے اس کے اندر لکھا فقہ کی کتابوں کے اندر ہے قدوری کے اندر ہے اب کیا معلوم ہے کون اٹھا کر دیکھتا ہے کیا معلوم ہے آپ کو قدوری کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے بدایت المشتحد آپ کو تو سبزی اور ٹماٹر اور زمین کے بھاؤ سے لینا دینا ہے اب یہ کتاب آ گئی اسی طرح سلاۃ الرسول کتاب لکھی حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری دام ابرکات نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ایک نمبر کے جھوٹے ایک نمبر کے بکار ایک نمبر کے ایار ایک نمبر کے خناس کے انداز ہیں کہ انہوں نے جھوٹی حدیثیں اس کے اندر لکھی من گھر گھڑت حوالے لکھے من گھڑت چیزوں کو اس کے اندر انہوں نے تحریر کیا ابھی جمعہ کی نماز کے بعد وہ کتاب فروخت ہوگی مفتی شیب اللہ صاحب کی اور اسی طرح مولانا محمد الیاس صاحب کی جو مدینہ منورہ کے اندر ہیں اور نماز پیمبر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو حنفی پڑھتے ہیں یہ حدیث کے اندر اس نماز کا تذکرہ نہیں ہے ارے اللہ کے بندے کتنے اولیاء اللہ اس میں آئے کتنے اختاب آئے کتنے ابدال آئے اور کتنے شہداء آئے اور یہ شہداء جو جنت کو پانے کے لیے حسین بیوی کی قربانی دے دی حسین نوجوان اولاد کی قربانی دے دی اپنے ماں باپ کی قربانی دے دی اپنے ملک کی قوم کی قربانی دے دی حنفی تھے حنفی رہے حالت حنفیت میں جامع شہادت نوش کیا ان کو اتنا اللہ رسول کی رضا کا جو ہے ان کو خیال نہیں آیا حنفیت اور محمدی احمدی کا خیال نہیں آیا اب یہ آج کے کٹ ملا کو جو ڈیڑھ سو سال پہلے یہ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا نام ملک وکٹوریا سے الرٹ کیا ہمارا نام اللہ نے دیا ہمارا نام قرآن نے دیا ہمارا نام اہل سنت ون جماعت حدیث نے دیا در منصور کی روایت ہے کہ کلام پاک کی آیت یوم وجوہ و تسود وجو کہ قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کلام پاک کی لن تنال البرہ کی آیت ہے یہ تقریباً دوسرے رکو کی آیت ہے اللہ قیامت کے دن دو قسم کے چہرے رکھیں گے ایک روشن چہرے ایک سیاہ چہرے حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اہل سنت والجماعت کا نام کہاں سے آیا اہل سنت والجماعت کا لقب کہاں سے آیا اور ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں ان خبیص کی اولاد کو ان جو ہے ڈیڑھ سو سوال کی اولاد کو اس ملک وکٹوریا کی نسل کو سینا تان کر سینا ٹھوک کر کہو اور جو خبیز بد حنفیت سے غیر مخلدیت کے اندر چلا گیا لامذہب ٹولے کے اندر چلا گیا خناس کے الناس کے اندر چلا گیا میں رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ تو دولت چھین لے کوئی برا نہیں صحابہ بہت سارے پکڑا تھے رب تو مکان چھین لے کوئی برا نہیں بہت صحابہ اور بہت اولیاء بے مکان تھے اے میرے اولا اللہ اگر تو اولاد چھین لے کوئی بات نہیں تو ہی صاحب اولاد بناتا ہے تو ہی کسی کو بانج بناتا ہے مولا بیماری دے کوئی بات نہیں تو نے ایوب کو بیماری دی تو نے صحابہ کو بیماری دی مولا تو حکومت چھین لے کوئی بات نہیں بہت سارے ہیں مسلمان اولیاء اللہ اختاب ابتال بے حکومت کے ہیں لیکن اے اللہ جس سے تو ہدایت چھینتا ہے جس سے تو دین کی سمجھ چھینتا ہے جس سے تو اسلاف کا رشتہ چھینتا ہے جس سے تو ہمارے اکابرین کا رشتہ چھینتا ہے مولا یہ طے ہے کہ تیرا وہ مقبوض بندہ ہے تیرا وہ گیا گزرا بندہ ہے وہ شیطان کی نسل ہے وہ تجھے وہ پسند نہیں ہے اس لیے ہمارے رئیس المفتی دارلوم دیون کے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جو افریقہ کے اندر حضرت کا انتقال ہو گیا اور فتح محمودیہ آپ کی کتاب ہے دیکھیے کئی سے تفق اور کئی سے علمی کارنامے ہیں حضرت نے چیلنج دیا ان انگریزوں کی نسل کو ان ملک وکٹوریا کی اولاد کو کہ ان کا مائکلال آئے کسی غیر مقلد کی قبر کی طرف اشارہ کرے کسی اہل خبیص کی قبر کی طرف اشارہ کرے کسی خناس کے اناس کے قبر کی طرف اشارہ کرے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیا خبر کو کھودا جائے ویڈیوگرافی کی جائے دنیا کے لوگوں کو سالف بنایا جائے کہا چٹکی بجا کر کہ میرے رب کی قسم اگر اس کا چہرہ اور اس کا قبلے سے پھرا ہوا نہ ہوا ہو اسی خبر کے اندر مجھے دفن کر دینا جس نے دنیا میں قرآن سے منہ موڑا جس نے حدیث سے منہ موڑا جس نے صحابہ کرام کو تان و تشنی کی جس نے حضرت عمر کو بدتی کہا جس نے حضرت عثمان کی اذان کو تانا دیا جس نے حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کو جس نے دیکھا ہو صحابہ کرام سے اس نے ایمان کی حالت میں علم حاصل کیا ہو ایمان کی حالت میں رخصت ہوا ہو حدیث نبی کے قول و عمل اور نبی کی تقریر حدیث صحابہ کا قول و عمل اور صحابہ کی تقریر حدیث تابی کا قول و عمل اور تابعی کی تقریر ابو حنیفہ کا قول حدیث میں آتا ہے ابو حنیفہ کا عمل حدیث میں آتا ہے ابو حنیفہ کی تقریر حدیث کے اندر آتی ہے میرے آقا نے پروایا جس نے نبی کو دیکھا اور نبی نے اس کو دیکھا اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں پردہ فرمایا کہا اللہ اس سے راضی وہ اللہ سے راضی کہا کہ جس نے نبی کو دیکھا اور کسی آدمی نے اس نبی کے دیکھے ہوئے آدمی کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ کر گیا فرمایا کہ وہی جنتی ہے امام ابو حنیفہ تاجی ہے اس کو حدیث نہیں آتی اس کو دین کا سمجھ نہیں اور اس کو مسائل کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے اور میں نے کہا کوئی جو ہے آپ ہمتیں پس کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی نسل میں آپ کی برادری میں آپ کے خاندان میں آپ کے قبیلے میں آپ کے محلے میں آپ کے ملک میں اگر یہ لگتا ہے کہ اتنے لوگ چلے جا رہے ہیں سمجھو اللہ کی فٹکار ہے اللہ کی لانت ہے اللہ نے ان کو قرآن سے دور کر دیا اللہ نے ان کو حدیث سے دور کر دیا در منصور کی روایت ہے صاحب کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ لوگ جن کے قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے آہانے فرمایا مایا آقا نے فرمایا ابو حنیفہ کہا ہوتا اشرف علی کہا ہوتا تھانوی کہا ہوتا اور امداد اللہ مہاجر مکی کہا ہوتا جنید بغدادی کہا ہوتا ہو سکتا ہے یہ انسان کی بات ہے یہ آدمی کی بات ہے لیکن یہ حدیث کی بات ہے آخا فرما رہے ہیں در منصور اٹھائیے یوم تب یسوجو و تسوجو کی تفسیر ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کون ہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے فرمایا ہم اہل سنتی و یہ اہل سنت ول ہیں جو قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے کہاں سے آیا نام وما الهوى ان کلام پاک کی تفصیل کرنا کلام پاک کی تشریح کرنا کلام پاک کا معنی بیان کرنا کلام پاک کا مطلب بیان کرنا اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے یوم کہ قیامت کے دن جو چہرے سفید ہوں گے آخا سے پوچھا گیا کن کے آپ نے فرمایا کہ ہم اہل سنتی وجم اور جب پوچھا گیا کون وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جن کے چہرے کالے ہوں گے فرمایا ہم اہل البدتی و یہ بدتی اور گمراہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے میں کہہ رہا تھا ایک کام اناس کرتے ہیں اور ایک کام خناس کرتا ہے خناس عبادت سے روکتا ہے اناس عبادت کو ضائع کرتا ہے خناس نے کہا رمضان کے بہنے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان کے بہنے میں عبادت بڑھ جاتی ہے رمضان کے مہینے میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو خناس نے کہا اناس سے ہاتھ جوڑ کر بھیا میرے ہاتھ کے اندر ہتکڑی ڈال دی گئی میرے پیروں کے اندر ہتکڑی ڈال دی گئی تم ہی کچھ کرو نا تو کہنے لگا بابا فکر مت کرو روزے رکھوائیں گے لیکن دو منٹ پہلے افطاری کروا کر ان کے روزوں کو برباد کر دیں گے اور ساری دنیا کے لوگ بیس بیس رکعت تراوی پڑھیں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے کلام پاک پڑھا جائے گا کلام پاک سنا جائے گا لیکن ہم ان کو آٹھ رکعت پڑھوا کر ان کو یہاں سے رفو چکر کروا دیں گے ہم عبادت کروائیں گے نبی کے طریقے کے خلاف صحابہ کے طریقے کے خلاف اور اب جانتے ہیں کہ اگر کوئی طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہو اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے یہ خناس کے اناس ہیں جو جب آتے ہیں تو آٹھ رکعت پڑھوا کر رفو چکر کروا دیتے ہیں نماز پڑھواتے ہیں سنت کے خلاف ہاتھیں ہلا کر چیخیں مروا کر آمین کی ربنا لکل ہم کی بمبڑیاں نکلوا کر اور مسجد میں جب آتے ہیں سو جاتے ہیں اور سونے سے تمام مسالک کے اندر ہے کہ نبی کی خاصیت تھی کہ تنام و اینا یا ولا یا نام و خلوی کہ میری جو ہے آنکھ تو سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا امت کا سونا نواقض وضو ہے اس کو چار اماموں نے مانا ہے اس کو لاکھ صحابہ نے مانا ہے کہ سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ خناس کے انناس تھے جب مسجد میں آئے تو ان کو آپ دیکھیے ان چار مینار آٹھ مینار کے اندر یہ سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے جب آپ حرم پاک کے اندر جائیں گے حرم پاک کے اندر خناس کے اناس کئی لوگ نظر آئیں گے جو سو جاتے ہیں کراٹے مارتے ہیں اور جب اقامت کہتا ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں خناس نے کہا شکریہ بابا کہ رمضان میں میرے ہاتھ پیروں کو جکڑ دیا گیا تھا تو نے روزے کو بھی ضائع کر دیا تو نے افطاری کو بھی ضائع کر دیا شہری کو بھی ضائع کر دیا ہاں ہاں تراوی کے بارے میں ڈر تھا اللہ کا شکر ہے تیرا احسان ہے کہ نے اس کو بھی ضائع کر دیا آج لوگ کہتے ہیں کہ بیس اور آٹھ کا چکر ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے اکابرین کی نرم روئی سے ہمارے اکابرین کی مہربانیوں سے ہمارے اکابرین کے تقریروں میں دیکھا ہوگا درستی نہیں ہوتی سختی نہیں ہوتی تشدد نہیں ہوتا اب تک یہ ہو رہا تھا کم وقت قادیانی حملہ کرتا نرمی سے جواب دیتے جماعت اسلامی حملہ کرتا نرمی سے جواب دیتے بریلوی حملہ کرتا نرمی سے جواب دیتے رضا خانی حملہ کرتا نرمی سے جواب دیتے اس کا فائدہ اس نے اٹھا لیا اور بغلوں میں کتابیں دے دیا دیکھو دیکھو یہ سلاۃ الرسول ہے یہ حدیث کی نماز ہے یہ پلا کتاب ہے ستر روایتیں ہیں اسی روایتیں ہیں بیس روایتیں ہیں اب اب ہمارے جو اکابرین تھے ڈیفینس کرتے رہے کہتے رہے نہ بابا نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے صحابہ کرام رفع دن کیا بھی ہے بھی کیا ہے آمین کہا بھی ہے زور سے آہستہ بھی کہا ہے یہ کہہ کر اب تک دفاع کرتے رہے ڈیفینس کرتے رہے اس کا ان کمینوں نے ان ملونوں نے ان مردودوں نے ہمارے اکابرین کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اب ضرورت ہے کہ ان کے آنکھ پر پڑا جائے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور ان کی حقیقت واضح کی جائے کہ تم خناس کے اناس ہو تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے تم اور بریلیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ایک بات یاد رکھو کہ ایک ملازم ایک کارخانے میں کام کرتا ہے ایک خادمہ ایک گھر میں کام کرتی ہے کارخانے میں چوری ہو گئی اور پوری انگلیاں اٹھ رہی ہے ملازم کی طرف گھر میں چوری ہو گئی پوری انگلیاں اٹھ رہی ہیں خادمہ کی طرف اب ہوتا یہ ہے بھاگ جاتے ہیں یہ یہ بھاگ جاتے ہیں یہ خادمہ بھی بھاگ جاتی ہے اور یہ ملازم بھی بھاگ جاتا ہے اور جانے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں چور نہیں ہوں یہ نہیں کہتا کہ میں نے سامان نہیں اٹھایا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ گھر والوں پر الزام لگاتا ہے وہ کارخانے کے مالک پر الزام لگاتا ہے دیکھو نا صاحب میری پیٹ دیکھو کیسے بارہ کرتا تھا کام بڑا سخت لیا کرتا تھا کہے گی میری آبرو پر اس مالی کے مکان نے حملہ کیا میرے ساتھ گالم گرگالی گلوچ کیا مجھے ایسے تکلیف دیا کرتے تھے کبھی عید میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے یہی خادم کا کام اور یہی رنڈی ملازمہ کا کام اس خناس کے اناس نے کیا جب ان کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ اہل سننا السنہ جماع کہاں سے ہے در منصور کی روایت یوم اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اہل سنت والجماعت خدا کا دیا ہوا نام ہے اہل سنت والجماعت نبی کا دیا ہوا نام ہے اہل سنت والجماعت صحابہ کرام تھے اہل سنت والجماعت دنیا کے تمام متبین شریعت اور دنیا کے تمام مسلمان ہیں اور ان کا پاکستان کے اندر نصاب میں داخل ان کی ایک کتاب ہے غیر مقلدوں کی اس کے اندر مسلک اہل حدیث اور ان کی وفاداری اس کتاب کے اندر جو نصاب میں داخل ہے اسکول کے اندر بطور تاریخ کے پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کے اندر خود مصنف نے لکھا ہے کہ ملک وکٹوریا کے زمانے کے اندر لوگ ہمیں وہابی کر کر چھیڑتے ہیں تو ہم نے الاقتصاد کی مسائل الجہاد محمد حسین بٹالوی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر کہا ہندوستان دار الاسلام ہے ہندوستان کے حکومت اسلامی ہے یہاں جہاد کرنا حرام ہے اور یہاں انگریزوں سے مٹ بھیڑ کرنا کس کتاب یہ کتاب ہے کتاب یہ جو ہے کوئی بہشتی زیور یہ کوئی فضائل اعمال نہیں الاقتصاد کی مسائل الجہاد جب اس قسم کی باتیں انہوں نے کتابوں سے تقریروں سے لکھی لوگ مان نہیں رہے تھے یہ وہ ٹولا تھا حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے جماعت سے جہاد کے میدان میں بغاوت کر کر نکل گیا تھا تو یہ لوگ جو ہے ان کو گالیاں دینے لگے یہ لوگ ہنفی ہیں یہ محمدی نہیں ہے احمدی نہیں ہے جیسے گھر کی ملازمہ نکل جاتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے تان و تشنی الزامات کارخانے کا ملازم نکلتا ہے کارخانے پر الزامات لگاتا ہے تو جب حضرت مولانا سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ان کی بغاوت کو دیکھ کر ان کے اندر انگریزی جراثیم کو دیکھ کر ان کو اپنے لشکر سے جلا وطن کر دیا اپنے لشکر سے نکال دیا ان کو طلاق مغلزہ دے دیا تو اب انہوں نے ٹولہ بنا لیا تو اب اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر پر جو انگریز کی نگاہ تھی یہ وہابی لوگ ہیں یہ جہاد کرتے ہیں اب انگریز کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کٹ چکے ہیں تو ملک وکٹوریا کے پاس گئے آج وہ لیٹر ملک وکٹوریا کو انہوں نے جو درخواست دی تھی آج انگلینڈ کے میوزیم کے اندر موجود ہے وہ ورجنل لیٹر موجود ہے انہوں نے ملک وکٹوریا سے اپنا نام الاٹ کرایا تھا اہل حدیث اہل حدیث ان کو کہاں سے ملا لقب ڈیڑھ سو سال پہلے ملک وکٹوریا سے ہمیں اہل سننا جمع لقب کہاں سے ملا اللہ کی طرف سے ملا نبی کی طرف سے ملا قرآن سے ملا اور حدیث سے ملا اہل سننا والجماع یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے اہل سننا ول جمع وہ لوگ ہیں جو نبی کی حدیثوں پر نبی کی سنت کو فالو کرنے والے ہیں عشق رسول کے شیدا ہیں اور اہل حدیث کے معنی کیا ہے حدیث کے ماننے والے کے حدیث کیا ہے نبی نے نو بیویوں کو رکھا یہ حدیث کیا یہ رکھیں گے نبی نے انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کیے یہ حدیث ہے اس کا باپ انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے تو کیا کڑپے کے پتھر کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتا نبی نے اپنی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکالا یہ کیا نکالیں گے ایک تھوک کا ذرہ نہیں نکالیں گے نبی اپنے تھوک کے ذرے سے ایک کھارے پانی کے چشمے کو میٹھا پانی کر دیا یہ حدیث ہے کیا یہ حدیث پر عمل کر پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں تک بیت المقدس تک میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے تھے یہ حدیث ہے ان کا باپ کیا رخ کر کر نماز پڑھے گا یہ حدیث ہے کہ نبی معراج کے اندر گئے تھے اہل الحدیث کا کیا مطلب ہے اہل الحدیث کا کیا معنی ہے حدیثوں پر عمل کرنے والا یہ حدیث نہیں ہے کہ نبی روزے کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مباشرت کی ہے وہ کیا بھی مانے رہے ہو کیا یہ مباشرت کریں گے کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ نبی جیتوں کی حالت کے اندر نماز پڑھی ہے کیا ان کے مسجدوں کے اندر جوتے الو ہیں کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو نماز کی حالت میں اٹھا کر آپ نے نماز پڑھی ہے حدیث پر عمل کا دعویٰ ہے ہاں حدیث سے آگے کی ڈگری ہے حدیث پرائمری کلاس ہے ایل کے جی یو کے جی ہے اور سنت یہ یونیورسٹی کا لیول ہے سنت ڈگری ہے حدیث سے ہو کر سنت ہوتی ہے سنت حدیث سے نکلتی ہے حدیث سنت سے نہیں نکلتی سنت اس کو کہتے ہیں جو حدیثوں کے اندر وہ بات جو قابل عمل ہے اور اور سنت اس کو کہتے ہیں جو سکہ رائج الوقت ہے سنت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے یہاں جو عمل مقبول ہے اس کو سنت کہتے ہیں ہم اہل ہیں تم اہل الحدیث ہو اگر اہل الحدیث ہو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے آخا نے فرمایا الما تہور ہو سکے تو حدیث یاد کر لینا الما تہور پانی پاک ہے لا لاون شعی اسے کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی مگر آپ نے فرمایا رنگ بدل جائے ذائقہ بدل جائے اور اس کی کیفیت اور اس کا مزہ اور اس کا رنگ اور اس کی بو بدل جائے یہ تین چیزیں آپ نے فرمائی کہا کہ یہ تین چیزیں جب تک نہ بدلے الماؤ تہور لا یون شیا حدیث صحیح ہے اہل الحدیث ہو تخلیق کو نہیں مانتے ہو اور قیاس کو نہیں مانتے ہو اشتہاد کو نہیں مانتے ہو بخاری بغل میں لے کر پھرتے ہو اور قرآن حدیث حدیث کا نعرہ لگاتے ہو یہ حدیث ہے یا نہیں کوئی غیر مخلط آپ کو کہنے لگے رپہ دین کی بات اور کوئی کہنے لگے آمین کی بات اور کوئی کہنے لگے آٹھ اور بیس کی بات اور کوئی کہنے لگے قرآب کلفل امام کی بات آپ حدیث یاد کر لینا تہر لا تہم لاجیس کے پانی پاک ہے اسے کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی مگر تین چیزیں اس میں پیدا ہو جائیں ایک اس کا رنگ بدل جائے ایک اس کی ناک سے سونگی جانے والی بو بدل جائے تیسرا اس زبان سے چکنے والا ذائقہ بدل جائے فرمایا کہ تب تو وہ چیز ناپاکی کی وجہ سے ناقابل استعمال ہے تو ایک کام کرنا صحیح معنوں میں تو اہل حدیث ہے اہل حدیث کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں رینگتا بچہ تو ہوگا اگر آپ کے گھر میں نہیں تو آپ کے بغل میں آپ کے بغل میں نہیں آپ کے محلے میں آپ کے محلے میں نہیں تو کسی جو ہے ہاسپٹل میں تو مل ہی جائے گا یا نہیں تو وہی کہیں سنجا خانے میں جانا کیا پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں تین پیشاب کے قطرے پانی کے اندر ڈالنا حدیث ہے الماؤ شی کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی نہ اس سے تین قطرے پیشاب سے نہ اس میں بدبو آئی ہے نہ ذائقہ بدلا ہے نہ اس کا رنگ بدلا ہے تو اہل حدیث کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اشتہاد کو نہیں مانتا تو تقلید کو نہیں مانتا تو حدیث کی گہرائی میں نہیں جانتا تو حدیث کی اگر مگر کو نہیں جانتا حدیث ہے حدیث پر عمل کرو رفع دین ہے رفع دین کرو آمین ہے آمین پر عمل کرو خلاف خلف الامام ہے اگر مگر تو نہیں جانتا یہاں بھی اگر مگر میں بھی نہیں مانتا میں بھی پکا حدیث لے یہ پیشاب کے خطرے تین ملے ہیں یہ کارورا ہے میرا پی کر بتانا صحیح مانا کے اندر تو غیر مقلد اور اہل حدیث ہے حدیث ہے الما لا یون جس کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی اللہ ماہ لو او تام ہو اور ری ہو یہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ یہ کہ اس کا رنگ بدل جائے اس کا ذائقہ بدل جائے اس کی بو بدل جائے تین قطرے پیشاب سے کیا بدلا ہے کچھ نہیں بدلا پی کر بتا تو اگر اہل حدیث کی اولاد ہے تو حدیث پر چلنے والا ہے نہ اس کا باپ چلے گا نہ اس کا پردادا قبر سے اٹھ کر چلے گا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کا عذاب ہے اللہ کا پٹکار ہے اللہ کی لانت ہے دیکھو تو صحیح ایک میرا بھائی چالیس دن جماعت میں چار مہینے جماعت میں جا کر آتا ہے چہرے میں رونق آ جاتی ہے داڑھی کے دانے نکل آتے ہیں چہرے میں نورانیت آ جاتی ہے یہی وہ داڑھی چالیس آدمیوں کے درمیان چالیس دیوبندی چالیس تبلیغوں کے درمیان یہ میرا چیلنج ہے ایک انگریز کے بچے کو رکھو جو نمازی بھی ہو جو داڑھی رکھنے والا بھی ہو انشاءاللہ ان چالیس مخلدوں میں ان چالیس حنفیوں میں ان چالیس تبلیغوں میں اس یہودی کتے کی شراخت کر دوں گا اس لیے کہ ہمارے اکابرین کو جو گالی دے کر منہ پر لانت آئی ہے یہ لانت بتا رہی ہے یہ یہودی کتا ہے یہ لانت بتا رہی ہے یہ انگریز کے سے پیدا ہوا ہے کن کو گالی نہیں دی انہوں نے شیخ عبد القادر کو گالی نہیں دی جنید بغدادی کو گالی نہیں دی انہوں نے قاسم نانوتوے کو گالی نہیں دی اور کمینے جب تک دارلوم دیوبند کا یہ فرزن زندہ رہے گا اور جب تک قاسم نانوتوی کی اولاد چلتی رہے گی تیرا بس نہیں چلے گا یہاں تو یہاں قبر میں بھی تیرا پیچھا کیا جائے گا یہ خناس کے اناس لوگ ہیں ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین بیچارے بڑے بھولے بھالے وہ حدیث لاتے حدیث کا جواب لکھتے وہ رفیدین لاتے اب رفیدین کی روایتیں لاتے وہ آمین بل جہر لاتے یا آمین بل سر لاتے میں تو کہتا ہوں کہتا ہوں کہ انہیں اور بریلیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ایک طرف دیکھیے یہ ملحد بھی ہیں یہ مشرق بھی ہے اور یہ بدتی بھی ہیں اور یہ رضاخانی اور بریلوی بدتوں سے کچھ کم نہیں ہے اگر الحاد کس کو کہتے ہیں الحاد کس کو کہتے ہیں اور یہ خدا کو نہ ماننا کس کو کہتے ہیں خدا کو نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی یہ نہیں یہ کہے اللہ ہی نہیں ہے کافر بھی تو خدا کو مانتا ہے پوچھو انسان من السماوات والارض کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ وہ کہیں گے اللہ کافر اللہ کو مانتا تھا مشرق اللہ کو مانتا تھا وہ ضرور فل بہری تدونا قرآن نے کہا کہ تم کس کو پکارتے ہو اللہ عیا کسی کو تو پکارتے ہو یہاں کہتے ہو فلاں بچہ دیتا ہے یہاں کہتے ہو فلاں لڑکا دیتا ہے یہاں کہتے ہو کاروبار دیتا ہے اور جب تمہاری کشتی بھور میں پڑ جاتی ہے تو دونا اللہ یا کہاں چلے جاتے ہیں تمہارے معبودان باطلا ولا ان سال تہم من خلا قسم والارض پوچھو کون زمین و آسمان کا اللہ تو ملحد اس کو نہیں کہتے جو سراسر کہے اللہ نہیں ہے بلکہ ملحد وہ بھی ہے جو اللہ کو مانے اللہ کی ذات میں غلط ملت کرے ملحد وہ بھی ہے اللہ کو مانے اللہ کی صفات میں غلط ملت کرے ملحد وہ بھی ہے اللہ کے کہے میں غلط ملت کرے اللہ نے نبی کے ذریعے سے کہلوایا بیس رکھا تراوی انہوں نے کاٹ دیا یہ ملحد ہیں اللہ نے کہا دو ہاتھ سے مسافہ کرواؤ اے نبی انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا یہ ملحد ہیں اللہ نے کہا بغیر رفع دین کے نماز قبول ہوتی ہے ہے انہوں نے اس کو کاٹ دیا ان حدیثوں کو یہ ملحد ہیں اللہ نے کہا کہ تم جو ہے عید کی نماز جب جمعہ کے اندر پڑ جائے عید الگ پڑھو اور جمعہ الگ پڑھو انہوں نے کہا جب عید جمعہ میں پڑ جائے تو دونوں نماز ایک ہو جاتا ہے تو ان من ہو جاتا ہے یہ ملحد ہیں انہوں نے جمعہ کی نماز کا انکار کیا ہے انہوں نے آمین بسر کا انکار کیا ہے انہوں نے عدم رفع دین کی روایتوں کا انکار کیا ہے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو گالی دی ہے انہوں نے حضرت عثمان کو گالی دی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے بہت دنوں سے دھوکے میں تھے بہت دنوں سے دھوکے میں تھے کہ رضا خانی ہم سے دور ہے اس لیے کہ رضا خانی ہدت کرتا ہے رضا خانی گیارہویں کرتا ہے رضا خانی بارہویں کرتا ہے رضا خانی جھنڈا لگاتا ہے رضا خانی عرس کرتا ہے یہ میرے بھیا بہت اچھے ہیں جو عرس نہیں کرتے کم سے کم توحید کے قائل ہیں یہ سوچ کر بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان ان لوگوں کے مجمع کے اندر چلے جاتے ہیں بیانوں کے اندر چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بدت اس کو کہتے ہیں جو چیز شریعت سے ثابت ہو اس سے بڑھ کر مانا جائے الحاظ اس کو کہتے ہیں جو چیز شریعت سے ثابت ہو اس کو کاٹا جائے بدتی اگر بیس رکعت مانتا ہے ایک قدم اور آگے بڑھ گیا کہ بیس رکعت کے بعد کھڑے ہو کر سلا تو سلام پڑھتا ہے کم سے کم بیس رکعت تو پا لیا بدتی اگر جمعہ کے دن عید پاتا ہے کم سے کم نماز تو پڑھ لیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ لال پیلا پانی اتارتا ہے یہ الگ بات ہے کہ مسافہ اور مانقا کا کرتا ہے عید کو تو پا لیا لیکن یہ کم وقت غیر مخلف اہل خبیص اس رضا خانی سے گئے گزرے ہیں یہ ملید ہے یہ خدا کی توحید خدا کی صفات اور خدا کے بیان کردہ امان اور خدا کے نازل کردہ شریعت کے یہ منکر ہیں انہوں نے اذان کا انکار کیا پوری دنیا میں حرمین شریفین کے اندر دو اذانیں ہوتی ہیں جمعہ میں انہوں نے ایک اذان کو کاٹ دیا کاٹنے والے کو ملحد کہتے ہیں میرے آخا نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان مسلمان کو ملتا ہے سلام کرتا ہے مسافہ کرتا ہے آقا نے فرمایا کہ جب دونوں ہاتھ ملتے ہیں اور ہاتھ جھڑنے سے پہلے ان کے گنا ساخت ہو جاتے ہیں ہمارے علماء نے کہا کہ سغیرہ گنا جھڑ جاتے ہیں کتنا اچھا عمل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب الاخذ بالیدین کہ دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کا باپ باب مسافہ کے تحت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آخا جب مجھے تشہد سکھانے لگے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا فرمائیے آخا کے دو ہاتھوں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ ہوگا آپ کا باپ آپ کے لیے دو ہاتھ دے رہا ہے آپ شیک ہینڈ کریں گے آپ کا شیخ ہو اور آپ کا مرشد دو ہاتھ دے رہا ہے آپ ایک ہاتھ دیں گے آپ کا استاد دو ہاتھ دے رہا ہے آپ ایک ہاتھ دیں گے کہاں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا صحابہ کرام آخا کا اتنا ادب نہیں جانتے کہ آخا دو ہاتھ ہو لوگ کہتے ہیں یہاں عبداللہ ابن مسعود کے دو ہاتھ کا تذکرہ نہیں کم وقت اگر تذکرہ نہیں ہے تو پانی میں بھی تو تذکرہ نہیں ہے یہ موت ملا پانی پی کر تو دکھاؤ اسی کو استحاد کہتے ہیں اسی کو قیاس کہتے ہیں اسی کو ماننا کہتے ہیں ان کا بات قبر سے سو مرتبہ اٹھے گا قیامت تک وہ حدیث نہیں لائے گا جس میں ایک ہاتھ سے سے مسافر کی بات کہی گئی ہو امام بخاری نے روایت لائی باب بابل افز عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا نبی مجھے اس حالت کے اندر اتحیات سکھا رہے تھے تو اب انہوں نے کہا کہ شیخ خناس نے کہا کہ نہیں ارے اناس تو کیا کر رہا ہے یہ لوگ مسافہ کر کر ان کے گنا کو جھڑا رہے ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا رہے ہیں انداز جگ گیا اور کہنے لگا خناس ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہم اسے بھی کاٹ کر رکھ دیں گے ملحد ہے ملحد انہوں نے تراوی کو کاٹا ہے انہوں نے رفع عدم رفع دین کی روایتوں کو کاٹا ہے اگر ان میں کرنے والے ہیں انہوں نے کاٹا نہیں مانتے ہوئے افضل غیر افضل کا فرق ہے انہوں نے آمین بل زہر کو لیا آمین بھی سر کی روایتوں کو کاٹ دیا ہے انہوں نے جمعہ کی ایک اذان کو کاٹ دیا ہے جب عید ان کی جمعہ میں پڑتی ہے ایک نماز کو انہوں نے کاٹ دیا ہے اور رمضان کی تراویح کے اندر آگ کو چھوڑ کر بقیہ رکاتوں کو انہوں نے کاٹ دیا ہے میرے آقا کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی جب جرم کرتا ہے تو کیا آدمی ایک ہاتھ سے جرم کرتا ہے زنا میں گیا ایک ہاتھ سے چوا چوری میں گیا ایک ہاتھ سے چوری کی اور جوا کھیلا ایک ایک ہاتھ سے جوا کھیلا دو ہاتھ ہوتے ہیں گناہ میں میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں اللہ نے امت کو مسافہ دیا اور فرمایا کہ جب مسافہ کرتے ہیں مسافہ میں ہاتھ جھڑنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں سے ان کے گناہوں کو جھڑا دیتے ہیں یہ کم وقت نہیں چاہتا جو خناس کا نا سے ان کے گنا جھڑ جائیں اس نے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا بتاؤ کہ نبی نے کہا کہ دو ہاتھ سے گنا ہوتا ہے دو ہاتھ کے گنا جھڑے انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا دنیا میں جرم کرنے والا کہیں ایک ہاتھ سے جرم کرتا ہے شراب پینے والا ایک ہاتھ سے شراب پیتا ہے جوا کھیلنے والا بدکاری کرنے دونوں ہاتھ سے جب دونوں ہاتھ سے تو دونوں ہاتھ کا مسافہ ہوا اور دونوں ہاتھ کے گنا ساکت ہونے لگے اس طریقے سے حضرات یہ حج کے موقع پر روزے کے موقع پر عید کے موقع پر اب ایک نیا اشتہاد شروع ہو گیا جب ہم نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اشتہاد کو مانا تو کہنے لگے مشرق ہیں مشرق یہ بدتی ہے یہ ملید ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے حدیث کو نہیں مانتے اب ہر کوئی مشتحد بنا بیٹھا ہے اب کہنے لگے پوری دنیا کا چاند ایک ہوتا ہے اتنے دنوں سے چاند کہاں چلا گیا تھا اتنے دنوں سے یہ جو ہے آسمان کے اندر افق کہاں چلا گیا تھا اب کہنے لگے سعودی کا روزہ رکھ کر ہم روزہ رکھیں گے سعودی کا عید دیکھ کر ہم عید کیا کریں گے آقا نے کہا کہ دو دن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے نماز عبادت ہے طلوع آفتاب کے وقت نماز عذاب ہے نماز عبادت ہے غروب آفتاب کے وقت نماز عذاب ہے نماز عبادت ہے حالت جنابت کے اندر نماز عذاب ہے یقیناً روزہ عبادت ہے لیکن عید کے دن روزہ حرام ہے اللہ نے ان اہل قبیصوں کو ان خناس کو کہا کہ تمہیں عید کی مسرتیں بھی ہم نہیں دیں گے ہم تمہیں عید کی خوشیاں بھی نہیں دیں گے تم نے ہمارے اولیاء اللہ کو گالی دی کہ آپ نہیں جانتے کہ دو معاملات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے ایک یہ ہے کہ من آزالی ولین فقط آزن تو ہو بلحرف پہلا معاملہ سود کا کہ اگر کوئی قوم اعلان سود کو حلال کر کر کرتی ہے تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور دوسرا معاملہ آخا نے فرمایا من آزالی ولین فقط ازن تو ہو بلحرف جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی ابو حنیفہ ولی نہیں تھا امام مالک ولی نہیں تھا شیخ عبد القادر جیلانی ولی نہیں تھا جنید بغدادی ولی نہیں تھا اور اجمیر خواجہ اجمیری ولی نہیں تھا بختیار کاکی ولی نہیں تھا تاسیم نانتوی ولی نہیں تھا اشرف علی تھانوی ولی نہیں تھا کون سی تقریر ہے ان کی کون سی کتاب ہے جس کے اندر ان کی شان میں گستاخی انہوں نے نہیں کی بلکہ ان کا میرا ربانی ایک کیسٹ نکالا ہے جس کیسٹ کا عنوان ہے صوفی اور شیطان اس کیسٹ کے اندر اس حرام الدہر نے اس انگریز کے بچے نے ثابت کیا کہ ان بزرگان دین کی خانقاہوں کے اندر ہجڑے ناچا کرتے تھے لوٹی کام ہوا کرتا تھا بوسا بازی ہوا کرتا تھا بدکاری ہوا کرتی تھی جیسے ہم نے کہا کہا کہ ہم نے اگر کسی آدمی کو نکال دیا تو وہ تائب نہیں ہوگا وہ توبہ نہیں کرے گا وہ ضد میں آ کر کیا کام کرے گا الزامات لگائے گا مجھے مسجد سے نکال دیا گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے چندہ غمن ہو گیا مجھے حاضری برابر نہیں تھی میرا بیان برابر میں کبھی نہیں مانوں گا میں یہ کہوں گا کمیٹی والے ظلم کرتے تھے تنخواہ نہیں دیا کرتے تھے اور مجھے جو ہے تشدد یہی نہ کہوں گا جب اس خبیص کو نکال دیا گیا جس کو حدیث پاک میں کہا گیا من شزہ فی النار اتبیو سواد العظم کہ تم سواد اعظم کی اتباع کرو سواد اعظم آج ابو حنیفہ کی جماعت ہے سواد اعظم امام مالک کی جماعت ہے سواد اعظم امام احمد ابن حنبل کی جماعت ہے سواد اعظم کس کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بڑا طبقہ شراب پینے والا نہیں زنا کرنے والا نہیں کفر کرنے والا نہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بڑا طبقہ آؤ آؤ ان انگریزوں کے ایجنٹوں سے کہو آؤ ان خناس کے اناس سے کہو آؤ دنیا کے جس علاقے میں تم آؤ میں دکھاؤں گا احناف کی مسجدیں زیادہ ہیں یا تمہاری مسجدیں زیادہ ہیں آؤ امام مالک کی مسجدیں ماننے والوں کی زیادہ ہیں آؤ کیرلا کے علاقے میں آؤ شمالی ہندوستان کے اندر اس کرناٹک میں اس بنگلور کی سرزمین کے اندر اتبی سواد العظم کیا تمہارا شمار سواد اعظم کے اندر ہے کیا تم فی النار کہ تم کو الگ کر دیا گیا اور جس کو الگ کر دیا گیا آخا نے مثال دے کر فرمایا کہ بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے کم وقتوں کم وقتوں قرآن اور حدیث کے نام پر لیبل لگا کر انگریز کی نسل بن کر تم نے دنیا کو دھوکہ دینا چاہا قاسم نانوتوی کی اولاد زندہ تھی اشرف علی کی اولاد زندہ تھی اسماعیل شہید کی اولاد زندہ تھی تم نے کئی سی گندی گندی باتیں نہیں کہیں صوفی اور شیطان یہ کیسے اٹھا کر دیکھی ہے خواجہ کے معنی ہجڑا لکھا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ علیہ اللہ ہجڑا تھے حدیث ہے حدیث قدسی ہے من آدھا زی ولی جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا فقط عادت تو ہو بل ہر اس کے خلاف اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے یہ اہل عرب کو ہمیں مشرق بتا کر ہمیں جو ہے بت پرست بتا کر قبر پرست بتا کر وہاں کی ٹولیوں کو لا کر یہ یہاں دھوکہ دیا کرتے تھے جب اہل عرب کا ایک نمائندہ وقت ہندوستان کے اندر آیا تو یہ لے کر گئے مصنوعی مسجد بنائی مسجودی مصنوعی قبر بنائی دیومندی مدرسے کا بورڈ لگایا دیومندی مکتبے فکر کا بورڈ لگایا اپنے کچھ نمائندوں کو انہوں نے خبر کے طواف پر لگا دیا اور ان نمائندوں کو لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو دیومندی اور بریلوی ایک ہیں دیومندی اور بریلوی یہ دونوں قبر کے پجاری ہیں وہ بریلویوں کے قبروں پر لے کر گئے اجمیر لے کر گئے نظام الدین اولیاء لے کر گئے اپنی مصنوعی مسجد آرٹیفیشل مدرسہ بنا کر کچھ طلبا کو رکھ کر قبر کے سجدے پر قبر کے طواف پر لگا کر ان کا اندر بد اعتمادی پیدا کی ورنہ وہ حضرت شیخ الاسلام کو دیکھ چکے تھے وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے اخلاق کو دیکھ چکے تھے وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ مہاجر مکی کے کارناموں کو دیکھ چکے تھے ابھی حال میں حضرت مولانا عاشق الہی میرٹی رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور سوانے کو دیکھ چکے تھے وہ جانتے تھے کہ علماء دیمن مر جائیں گے جائیں گے لیکن ضمیر و ایمان کا سودا نہیں کر سکتے انہوں نے دھوکہ دیا اور جب ان کے اندر یہ بات آ گئی بہت زمانے تک پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت مجھے ملی اس سال بھی حضرت سیدنا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ دیا جاتا تھا ان اہل خبیص نے ان کو جا کر کہا یہ لوگ جو ہے فرقہ پرست ہیں یہ لوگ قبر پرست ہیں اور محمد جناگڑی کے ترجمے کو جاری کر دیا لیکن بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی اور کب تک یہ باطل باطل کے اسٹیج پر ناچتے رہیں گے یہ قرآن کا تو بھی اعلان ہے وقل جا الحق کل باطل حق آتا ہے باطل جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا الحمد للہ الحمد للہ کل مو بغیر اپنے پیشاب کے اندر تم ڈوب مرو اپنی موت آپ مرو اب تمہارا مکے سے اخراج ہو رہا ہے اب مدینہ طیبہ سے تمہارے ملک نکالا اور ملک بدر کیا جا رہا ہے اس وقت جو بادشاہ ہیں ملک عبداللہ شاہ عبداللہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے تعلیمی کمیٹی اس تعلیمی کمیٹی کے اندر احناف کو لیا ہے ممالک کو لیا ہے حنابلہ کو لیا ہے اور شوافے کو لیا ہے چار مسلکوں کے علماء کو لیا ہے یہ اپنی موت آپ پر جائیں گے باطل بہت دنوں تک قائم نہیں رہ سکتا یہ کاغذ کے پھولوں کے اندر آرٹیفیشل خوشبو ڈال کر بہت دنوں تک خوشبو کو باقی نہیں رکھا جا سکتا کاغذ کی ناؤ بنا کر کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا یہ توحید کا نغمہ لگا کر یہ توحید کا پرچم لے کر بہت دنوں تک دھوکہ دیتے رہے آج شیخ الاسلام کی محنت رنگ لا رہی ہے آج امداد اللہ مہاجر مکہ کا تخوا رنگ لا رہا ہے اس تعلیمی کمیٹی کے اندر الحمد للہ الحمدللہ الحمد ان چار مسالے کے علماء کو لیا گیا اور ان غیر مخلف اہل خبیصوں کو نکال دیا گیا ان کی شرارتوں سے یہ لوگ آگاہ ہو چکے ہیں فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ تحفظ سنت کانفرنس جب دلی کے اندر کی تھی دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو علماء کو فقہا کو انہوں نے اجلاس بلایا تھا ان کے کارناموں سے آگاہ کیا تھا کہ انہوں نے ترجمے میں کتنا غلط ملت کیا اکابرین کی شان میں کیا گستاخی کی حدیث کے کئی سے یہ منکر ہیں قرآن میں یہ کیا کیا تعویلات کرنے والے ہیں اور کتنا مسائل کے اندر گڑبڑ کرنے والے ہیں جو مورے علما سے کتنا یہ انحراف کیے ہوئے ہیں بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی انہوں نے ایک وقت بنایا جو وقت اس وقت کا جو بادشاہ تھا شاہ عبداللہ سے پہلے ملک فہد رحمت اللہ ملک فہد کے دربار کے اندر یہ وقت گیا اور جا کر ان کے کارناموں کو آگاہ کیا ان کی سازشوں کو آگاہ کیا کہ تمہاری توحید اور تمہاری نرم اور نازک پنے کا یہ ناجائز پیدا اٹھا کر تمہارا ادا ارشاد کے پلیٹ فارم سے یہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں یہ ہنفیوں کے اندر تفریح پیدا کرتے ہیں الحمدللہ اس تحفظ سنت کانفرنس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے ان باتوں کو قبول کر لیا ایم حرمین اور سعودی مملکت کے ایما کو نوٹس جاری کی کہ اب میری حکومت تک اور جب تک یہ تعلیم مجلس رہے گی اگر کسی امام کی شان میں گستاخی ہوگی کسی مقلد کی شان میں گستاخی ہوگی اس کو جیل کاٹنا پڑے گا اور اس کو اس امامت اور کتابت کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا اسی کے فوراً بعد اور امام حرم بلکہ کہا جائے گا نور الحرم جو حرم کی شان ہے اور یہ سدیسی صاحب عبد الرحمان سدیش خطبہ دیا اس خطبے کے اندر چار ائمہ کی انہوں نے توصیف کی چار ائمہ کی انہوں نے شان بیان کی بکری کی ماں بہت دیر تک خیر نہیں بنائے گی برا وقت آ چکا ہے یہ برے ہیں وہ لوگ جو لالچ میں آ کر پیسوں کے کتے بن کر آج یہاں مسل کے حنفیت کو چھوڑ کر اکابرین کے طور طریقوں کو چھوڑ کر یہ جا رہے ہیں یہ ملحد ہیں یہ مشرق ہیں یہ ہمارے تاویزوں پر انکار کرتے ہیں ایسی ایسی گندی گندی باتیں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہی ہوئی ہے نزل البرار مانگو ان سے مانگو ان کی کتابیں مانگو آج ایک بہشتی زیور کا وہ مسئلہ جس کو علامہ شاہی نے بیان کیا جس کو ائمہ نے بیان کیا جس کو اسلاف نے بیان کیا وہ مسئلے کو لے کر آج یہ الجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر انگلی میں گندگی لگ گئی ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے میں اس کو انگلی منہ میں چلی گئی اور خدا نہ کرے اس گندگی کو اس نے چاٹ لیا اس گندگی کو اس نے نگل لیا اب دیکھا کہ جہل خانے کے اندر ہے دیکھا کہ پانی نہیں ہے اب اس کے دل میں وسوسا یا اللہ انگلی کے اندر گندگی لگی تھی یہ تاہر ہوئی یا نجیس ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر مسئلہ لکھا کہ نہیں تیرے چاٹنے کی وجہ سے وہ پاک ہو گئی اب یہ مسئلہ لے کر عوام کے پاس آ کر دیکھو کہتے ہیں کہ پیشاب لگے تو منہ سے چاٹ لو پاخانہ لگے منہ سے چاٹ لو یہ تو ایک استراری مسئلہ تھا یہ تو ایک مجبوری کا مسئلہ تھا ویسے حدیث کے اندر ہے کہ جانور سے کوئی لواطت کرے جانور سے کوئی بدفیلی کرے اسے پہاڑ پر لے جا کر گرا دو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر حکم دیا گیا کہ جانوروں سے بدفیلی کرو اس کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا بابا اسی طریقے سے اس کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہ ملحت ہے یہ مشرق ہے یہ اسلام کے دشمن ہے یہ مسلمانوں کے دشمن ہے یہ قرآن کے دشمن ہے یہ حدیث کے دشمن ہے یا اسلاف کے دشمن ہے یا کابرین کے دشمن ہے تجھے کاٹ کر رکھ دیں گے تجھے نبی سے دور کر کر رکھ دیں گے تجھے ائین سے دور کر کر رکھ دیں گے تیری نماز ایسی کر کر رکھ دیں گے ایک مرتبہ بطور امتحان کے چاہے بعد میں اپنی نماز دوہرا لینا کبھی مغرب عشاء اور فجر میں چلا جانا وہ شور وہ شرابا وہ پیر کو چھونا جیسے کوئی بچھو کاٹ رہا ہو جیسے کوئی سام ڈس رہا ہو ذرا پیر چھوٹا کیا وہ ادھر سے لات مارا وہ ادھر سے لات مارا ارے بھائی یہ تانگڑیاں جو چوڑے کر رہے ہو کہتے ہیں کہ شیطان پیروں کے درمیان سے آ جاتا ہے ارے سامان تمہارا کہاں رکھا ہے تمہاری شرمگاہ دو آدمیوں کے درمیان ہے یا دو پیروں کے درمیان ہے حدیث کے اندر جو دعا کہی گئی اللہ انی اعوذ کا مین الخبوسی والخبائش کے گندے شیاتین اور جنات سے پناہ مانگنے کی بات یہ لکڑ جانے پر کہی گئی یا بیت الخلا جانے پر کہ جہاں شرمگاہ کھولی جاتی ہے شیطان کا تعلق شرمگاہ سے ہے شیطان شرمگاہ سے کھیلتا ہے کم وقت اس انگریز نے اس خناس کے اناس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تانگڑیاں کھولو شرمگاہ دکھے انڈر ویئر نہ ہو اور شیطان آ کر تمہاری نمازوں کو خراب کرے ان میں رضا خالی میں کوئی فرق نہیں ہے بیچارہ بیچ تو پڑھ لیتا ہے چے جائے کہ وہ بعد میں فاتحہ کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے جب ماننے پر آئے اور کہنے پر آئے کہا کہ خدا حاضر و ناظر اور کہنے لگے نبی بھی حاضر و ناظر بریلوی نے کہا نا رضا خانیوں نے کہا کہ نبی حاضر و ناظر اور یہ الحاظ پر آئے اور یہ نہ ماننے پر آئے کہا نبی تو حاضر و ناظر دور کی بات خدا بھی حاضر و ناظر نہیں ہے کہا کہ دلیل کا الرحمان علی ارشت استوا کہ قرآن میں ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے وہ مانتے نہیں کہ مسجد میں خدا ہوتا ہے علم ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک آدمی سے کہیں گے اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں محتاج تھا تو نے میری مدد نہیں کی کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا وہ بندہ اللہ بن گیا تھا اب جھک مار کر یہ کہتے ہیں نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے ساتھ تھا یہی تو ہم کہہ رہے یہی تو ہم کہہ رہے اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے اب ہنفی ملتا ہے بیچارہ جو چار دن کا اللہ کو کچھ میں بھی ہے اللہ خانہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہر جگہ کو کچھ بھی ہر جگہ کے اندر ہمام خانہ طریقے سے یہ خناس کے اناس کے فی سدور اناس ان حرام زادوں سے پوچھو ان انگریز کی نسل سے پوچھو تم میں کوئی حافظ قرآن ہے کوئی وہ ہے جو حافظ قرآن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے حافظ قرآن وہ ہے جس نے سینے میں اللہ کے کلام کے پاروں کو رکھا ہے جس نے اپنے میموری میں اللہ کے کلام کو رکھا ہے حافظ حدیث وہ ہے جس نے اپنی میموری میں اپنے سینے میں حدیثوں کو لگا رکھا ہے اس کے باپ سے پوچھو کہ جب تو بیت الخلا جاتا ہے تو قرآن الگ کر کے جاتا ہے یا ایسے ہی جاتا ہے جب بی بی کے قریب جاتا ہے مباشرت کرنے کے لیے کپڑے نکالتا ہے تو سینا پھاڑ کر سرجری کر کر قرآن الگ نہ بابا وہ تو دکھنے والی چیز نہیں تو اللہ کون سا دکھ رہا ہے اللہ کا علم اللہ کی قدرت ہر جگہ حاضر و نادر ہے جیسے ایک حافظ قرآن بیت الخلا جاتا ہے تو قرآن الگ نہیں ہوتا تو ایک مسلمان ایک آدمی جاتا ہے تو اس سے خدا کی قدرت الگ نہیں ہوتی ایسی باتیں کہہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں تو آج کا عنوان کیا ہے خناس کے اناس کوئی شیک ہینڈ کرے تو کہنا ہم خناس کے انداز سے شیک ہینڈ نہیں کرتے کوئی رفع دین کی بات کرے کہنا خناس کے انداز سے یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ کی قسم یہ ہمارے اکابرین تھے یہ ہمارے بزرگان دین تھے ان کی دریا دلی تھی ان کی سخاوت تھی ان کے دل میں امت کا غم تھا کہ ان جیسے کمینوں کو منہ لگا لیا ورنہ یہ اتنی ذلیل قوم یہ اتنی ذلیل قوم ہے یہ منہ لگانے کے لائق نہیں ہے ان کو جو حرام کی نسل پیدا کرتی ہے طلاق دے دے کر جو مسجدوں کے اندر شور شرابہ کرتے ہیں جو آمین کا غلاطہ کرتے ہیں یہ منہ لگانے کی قوم نے یہ ہمارے تھے ان کی دریا دلی کہ بیچارے ہیں گمراہ ہو گئے بیچارے ہیں راہ راست سے ہٹ گئے بابا دیکھو آج جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر ایک ایک حنفی طریق دیکھو یہ دھوکہ دیتے ہیں ناپ کے اوپر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے سینے پر باندھنے کی نہیں ان کو یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے سینے پر نہیں ناف ناپ کے اوپر ہاتھ باندھنے کی ہے ناپ کے اوپر کا مطلب یہ جو بمبئی ہے اوپر بھی چل سکتا ہے یہاں بھی آ سکتا ہے یہی تک چار امام بھی باندھتے ہیں سینے پر باندھنا یہ کوئی روایت کے اندر نہیں ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں عبد الم... یہ جتنے لوگ نماز کی کتابیں لکھتے ہیں اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے حدیث کے اندر توڑ مڑوڑ کرتے ہیں صادق سیال کوٹی نے و رسول کے اندر جو گڑبڑے کی ہیں مولانا ابو بکر غازی پوری دامت برکات تو ہر صفحے میں دس غلطیاں نکالے ہیں اور یہ عبد المتیم جونا گڑی جس نے حدیث نماز لکھی اور اس کے جواب کے اندر حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب نے دلیل نماز لکھی اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کتنی جگہ اس نے چکما دیا ہے امت محمدیہ کو کتنی جگہ اس نے دھوکے سے کام لیا ہے عبارتوں کو توڑ مڑوڑ کیا ہے آؤ ہاں، میں ثابت کروں قرآن میں ہے کہ تم نماز نہ پڑھو قرآن میں یا یوح الدین اے ایمان والو کیا لا تقرب السلام نماز کے قریب نہ جاؤ ہو گئی بات آگے کیا ہے وان تم سکارا جب نشے کی حالت میں ہو اسے چھوڑ دیا جائے اور میں صرف اس پیراگراف کو لوں کہ لا تخرب الصلاح ایمان والو جہاں نماز دین کی بنیاد ہے نماز اساس ہے اسلام کی وہاں قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نماز یہ خادیانی کہاں سے ثابت کرتا ہے یہ مرزائی کہاں سے ثابت کرتا ہے یہ شیعہ کہاں سے ثابت کرتا ہے اس طریقے سے کتابیں لکھ کر توڑ مڑوڑ کر یہ گمراہ کرتے ہیں اور ایسے جب ہٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آدمی جب بہکتا ہے تو دور چلا جاتا ہے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ حق کی پرچھائی بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی کیا کہا جو جانور حلال ہیں اس کی ہر چیز حلال ہے کیا پیشاب کی جگہ ان کے شکرانے میں ان کو تل کر دے دو ان کو بکرے کا جو عزو ہے پیشاب کرنے کا اس کا شیخ کباب بنا کر دے دو فتاوے ستاریہ کے اندر ہے اگر میں ثابت نہ کروں تو منہ مانگا انعام دوں گا جو جانور حلال ہے اس کا پیشاب ان کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا بنا کر دو اس کے پاخانے کا حلوہ بنا کر دو فتاوے ستاریہ کے اندر یہ بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کی قربانی دی جا سکتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جس کے اندر استطاعت نہ ہو وہ ایک اونٹ کے اندر زیادہ حصے لے سکتا ہے میں نے کہا خناس اناس کا اگریمنٹ نے کہا ارے بھائی کیا کر رہا ہے تو میں قربانی سے روک رہا ہوں قربانی ہو رہی ہے تو خناس کے انداز نے کہا بابا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہم نے کتابیں لکھ دی ہم نے فتوے لکھ دیے شریعت نے کہا علماء نے کہا آئم اربایہ نے کہا آئم مشتحدین نے کہا صوفیہ نے کہا کہ بڑے جانور میں سات حصے ان میں چالیس حصے جائز ہیں اونٹ میں چالیس حصے دو گائے میں چالیس حصے دو اب جب چالیس حصے لیں گے سات کی بھی قربانی نہیں ہوگی آگے بڑھا ان کی قربانی نہیں گائے کی دو گائے کی نہیں بکرے کی دو بکرے کی نہیں اور آگے بڑھے کہاں کہ مرغئی کی دے دو ان کے ہاں مرغئی کی قربانی جائز ہے اور آگے بڑھا کہاں کہ فقیر اگر مرغئی کی نہیں دے سکتا تو انڈے کی دے دے ہمارے وکیل احناف حضرت مولانا صفدر اکاڑوی اللہ کروڑوں رحمت ان کے قبر مبارک پر نازل کرے ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا کہا ایک کام کرو جب ذل حجا آئے اور ذل حجا کے اشرے میں روزے رکھتے ہو خوب انڈے کھانا خوب انڈے کھانا سہری میں افطاری میں دن میں رات میں ہزار ڈیڑھ ہزار انڈے استعمال کرنا اور پورے چھلکے جمع کر کے رکھنا یہ کم وقت غیر مقلد جب یہ رمضان یہ بقرعید کے موسم پر جب اور مدرسے والے چرم قربانی لیتے ہیں ان کے مد ہلو ہلو یہ غیر مقلدوں کا مدرسہ ہے یہ وہ مدرسہ ہے جو اہل حدیث ہیں الحمدللہ آئیے ہمارے یہاں چرم قربانی رکھی ہوئی ہے بھائی قربانی بکرے کی دی جاتی ہے چمڑا ہے قربانی اونٹ کی دی جاتی ہے چمڑا ہے قربانی گائے کی دی جاتی ہے چمڑا ہے جب تم نے کہا کہ قربانی انڈے کی ہے تو چھلکے پیش کر دو ان کی خدمت کے اندر یہ کہا کرتے تھے حضرت مولانا صفدر اکاڑوی رحمت اللہ بڑی خبیص قوم ہے بڑی گندی قوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے اس قوم سے ان کی نجاستوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے ہمارے سامنے ٹھاکرے کا چیلنج ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان مسائل کے اندر ہم قدم رکھے ابھی یہاں پر وہ عالم صاحب موجود ہیں کہ رانچی میں جہاں ہم گئے تھے انہوں نے عنوان رکھا تھا رضا خانیوں کے خلاف آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی کہ پچہتر اسی فیصد جو بیان تھا وہ اصلاحی ہمارا زمین برداشت نہیں کرتا امت کی حالت یہ ہے ہر کتا بھونک رہا ہے ٹھاکرے اڈوانی باپری مسجد کے تعلق سے اور کئی وہ لوگ جو دیوبندی مکتبے فکر کا حلیہ ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی آج بھونک رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف آج فرانس میں بلجیم میں جو بات برقعے کی نقاب کی اٹھی تھی یہی بھونک بھونک رہا ہے ٹھا کرے اور دوسری طرف یہ اختلافی مسائل تھے لیکن کیا کروں یہ مسئلہ صرف مسئلہ نہیں تھا کہ رفع دین چھوڑ کر عدم دین سے رفع دین کی طرف چلا گیا آہستہ آمین سے زور سے آمین کی طرف یہ نہیں تھا یہ عقائد کی بربادی تھی یہ اسلاف سے رشتہ توڑنا تھا یہ صحابہ کرام کو تان و تشنی کرنا تھا یہ لاکھوں حدیث کا انکار تھا یہ ہزاروں آیتوں کلام پاک سے قطع تعلق کرنا تھا انہوں نے حدیث کا لیبل لگا کر قرآن کا لیبل لگا کر حق کا لیبل لگا کر یہ باطل کا کام کرنے والے تھے اس لیے مجبوراً ہم نے جو ہے اس عنوان کو اٹھایا تھا حضرات آج یہ وہ زمانہ ہے جو فتنے کا زمانہ جس زمانے کے اندر حق کے لبادے کے اندر باطل سر اٹھا رہا ہے ہاں یہ شہر بنگلور کے اندر جب قربانی کا موسم آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ اشتہار ڈیڑھ ہزار میں بارہ سو میں ہم نے بہت اس میں اشتہار کیا اور ہم نے بہت اس میں تحقیق کی ننانوے فیصد جگہ ہوتا یہ ہے کہ ترازو کے دو باٹ ہیں ایک پتھر رکھ دیا گیا ایک وزن رکھ دیا گیا بارہ کلو کا پندرہ کلو کا اور دوسری طرف گوشت کا ویپار ہو رہا ہے مجھے بتاؤ کہ اگر دس کلو کا باٹ رکھا گیا تو ستر کلو کی گائے نکلے گی کیا ہر گائے ستر کلو کی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لیکن یہ لوگ وار کر رہے ہیں اگر یاد رکھیے کہ ہم غیر مقلد اور لا مذہب ٹولا نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں بارہ ہو تو بھی قربانی جائز سات سے ایک حصہ اگر بڑھ جائے گا قربانی نہیں ہوگی اس لیے بڑی محنتوں کے بعد جستجو کے بعد رانچی کا وہ علاقہ جہاں پروگرام کے لیے گئے بالکل ایک سوکھا علاقہ بنجر علاقہ غربت والا علاقہ یہ قربانی بھی ہے اور ایسار بھی ہے قربانی میں گوشت کھانا نہیں ہے گوشت ساری زندگی کھاتے رہیں گے بیچارے وہ غریب جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں اور قربانی کے دنوں میں بھی انہیں گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا انشاءاللہ شاء سات سو روپے حصہ رکھا گیا ہے ناظم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد رسید لے کر بیٹھیں گے اور یہ کافی دنوں تک رہے گی ہوگا یہ فائدہ کہ ہم ڈیڑھ ہزار دینے کے بجائے یہاں سات سو دیں گے تو ماں کے نام پر بھی ہو جائے گی باپ کے نام گوشت تو ہوتا رہے گا یہاں ڈیڑھ ہزار میں گوشت ملے گا وہاں ڈیڑھ ہزار میں غریب کے گھر میں سات سو روپے میں غریب کے گھر میں عید ہو جائے گی لیکن ہمیں تو ثواب سے لینا دینا ہے گوشت سے لینا دینا نہیں ہے نبی کے نام پر کر پائیں گے صحابہ کرام کے نام پر کر پائیں گے اور بالخصوص اللہ کی قسم ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہم نے تحقیق کی کہ اکثر جو قربانی کا نظم یہاں ہے یہ گوشت کا بیپار ہے اور گوشت کے بیپار سے قربانی نہیں ہوتی تو قربانی بھی ہو اور عیسار بھی ہو اور نبی کی وہ سنت ہو کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلا کر کئی جو ہے جانوروں کو ذبح کیا حضرت علی نے پوچھا یہ کس کے نام سے فرمایا امت کے نام سے آخا نے امت کو یاد کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ جب تک با حیات تھے خود اپنے نام سے اور امت کے نام سے آخا کے نام سے ایک دمبا دیا کرتے تھے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ حصے لے پائیں گے گے بچوں کا عقیقہ کر پائیں گے اور الحمدللہ یہاں سے دو مشاہد اور دو گواہ بھی وہاں جائیں گے آپ چاہیں آپ بھی آئیے ہم آپ کا ٹکٹ کریں گے دو اپرادھ کے لیے ٹکٹ کھانے پینے کا انتظام ہے کہ کہیں پیسہ غلط نہ لگے آج کسی کا کسی پر اعتبار نہیں ہم نے بھی اس مدرسے کے ذمہ دار پر اعتبار نہیں کیا اس لیے کہ عبادت کا معاملہ ہے دو ہم جو ہے مشاہد کو بھیج رہے ہیں کہ جتنے جانور کا پیسہ لگے گا کیا اتنے جانور کی قربانی وہاں پر ہوگی دو فائدے ایک قربانی صحیح اور دوسرا ایسار اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے خاندان والوں کے نام پر ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن اور ہمارے مرحومین ہمارے اولیاء اللہ صحابہ کرام ازواج متحرات کتنے ہیں جو اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اما عائشہ کو جنہوں نے بلا دیا اما خطیجہ کو بلا دیا یاد کرنے کا موقع ہے قیامت کے دن اما ہماری انگلی پکڑے گی ہے سیزن بہت لمبا اور آگے بہت دن ہے لیکن پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی اللہ ہمیں سنتوں پر چلائے اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر دائم و قائم رکھے اللہ تعالیٰ آپ ہی کے رضامندی کے طریقے پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واقدان الحمد للہ